www.attableek.com The Reviver of Iman ارے بولو ہم سب چاہتے ہیں کہ نہیں کون چاہتا ہے اللہ پاک ہم تمام کو عزت والا بنا رہے ہیں ہم سب چاہتے ہیں اب آدمی سوچتا ہے کہ مال والا عزت نہیں کرسی والا ڈگری والا ٹیمپریری عزت اللہ پاک کی طرف سے جو عزت ملے گی وہ پرمینل عزت ملے گی اللہ کی طرف سے جو عزت ملے گی وہ ان لمیٹیڈ ملے گی دنیا کی عزت اگر ملی بھی تو لمیٹیڈ لیکن آخرت کی اور دنیا کی اللہ کی طرف سے جو عزت ملے گی انلمیٹیڈ عزت ملے گی اب اس کے لیے اللہ پاک نے ہم تمام کو فرمایا ولی اللہ عزت ولی رسول ہی ولی عزت اللہ کے خزانے سے چلے گی اور نبیوں کے واسطے سے ایمان والوں کو عطا ہو کیا مطلب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ پاک نے ہم تمام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ما آتا کم رسول ہوں جو کچھ کہ اللہ کے نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس کو مضبوطی سے پکڑ لو اور جن تمام چیزوں سے روکا ہے ان تمام چیزوں سے روک جاؤ اگر یہ زندگی میں آ گئی تو پھر اللہ پاک کا وعدہ ہے اللہ کے خزانے سے نبیوں کے واسطے اللہ پاک ایمان والوں کو عزت عطا فرمائے اور اللہ پاک کی عزت ملی ہوئی ہوگی تو دنیا کے کوئی آدمی ہم کو ذلیل نہیں کر سکتا آپ نے سنا ہوگا خواجہ معین الدین چشتی اجمیر رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بزرگوں کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھوں صحابہ کے نام کو اللہ پاک نے کتنی عزتیں دی ہے ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں اپنے بچوں کا نام صحابہ کے نام کے نام کے مشابے رکھوں لیکن دنیا میں دنیا میں کسی کا کسی نے اپنے بچے کا نام قارون رکھا ہے بولو ارے بولو مال والا تھا کسی نے اپنے بچے کے نام فرون رکھا ہے عہدے والا تھا حکومت والا کیا بات ہو گئی فرمایا دین زندگیوں میں ہے تو پھر اللہ پاک کی طرف سے عزتوں کے دہانے پورے دنیا میں ہر آدمی چاہتا ہے کہ امن و امان کے ساتھ زندگی گزرے ارے بولو ہم سب چاہتے ہیں کہ اب اللہ پاک نے فرمایا ان الدین دین الامن وهم مهتدون ایمان کے ساتھ زندگی گزری اور اس میں ظلم اور شرک نہ ملا اللہ پاک کا وعدہ ہے اللہ لهم لہم ایسے لوگوں کو امن و امان عطا فرمائیں گے اور ایسے لوگ دنیا میں ہدایت یافتہ ہوں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حاتم تائی کا بیٹا ابن حاتم ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام میں داخل ہو جا سلامتی کے ساتھ زندگی گزارے گا اس نے کہا میں بھی ایک مذہب پر ہوں میرا بھی ایک دین ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے دین کو تجھ سے زیادہ میں جانتا ہوں تیرے دن میں زکات اتنی ہے اور تو اتنی وصول کرتا ہے آپ نے ایک دو باتیں بتلائی پھر اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی اور آپ کی بات دنیا میں کبھی بھی غلط ارے بولو نہیں ہو سکتا ابو زردہ رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں بیٹھے ہیں باہر سے آنے والے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے باہر سے آنے والے ایک, ساتھی نے کہا اے ابو درجہ آپ کے مکان کو آگ لگ گئی ابو دردہ کہنے لگے نہیں میرے مکان کو آگ نہیں لگ سکتی دوسرے ساتھ آ کر کہا ابو درجہ جلدی سے جاؤ آپ کے مکان کو آگ لگ گئی کہا نہیں تیسرے جی نے کہا ابو درجہ آگ لگ چکی ہے جلدی سے آپ پہنچ جاؤ آپ کے مکان کے قریب آگ فرمایا نہیں میرے مکان کو آگ نہیں لگ سکتی چوتھے آدمی نے آ کر یوں کہا اے ابو دردا محلے میں آگ لگی تھی اور لگتے لگتے آپ کے مکان کے قریب آ کر آگ بجھ گئی پہلے تین ساتھی جنہوں نے خبر دی اور آپ کے شاگرد بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے کسی نے کہا اے ابو دردا کوئی مشینری نہیں کوئی دوربین نہیں کوئی دیکھنے کا آلہ نہیں اب بیٹھے بیٹھے اتنے یقین کے ساتھ کہتے تھے کہ میرے مکان کو آگ نہیں لگ سکتی کیا بات ہو تو کیا فرمایا کہ میں نے حضور ابز صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے میں نے حضور ابز صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو اس دعا کو صبح کے وقت میں پڑھے گا اللہ شام تک تمام حوادث سے اس کی حفاظت کریں گے جو شام کے وقت میں پڑے گا صبح تک اللہ تمام حوادث سے تمام ناگہانی تکلیفوں سے اللہ اس کی حفاظت کریں گے جب میں صبح میں چلا اس دعا کو پڑھ کر چلا تھا اللہ مانتا ربی لا الہ الا انت علیہ کا توکل تو یہ مختصر سی دعا ہے میں اس دعا کو پڑھ کر چلا تھا اب میرے کو یقین ہے ساری دنیا کی آنکھیں غلط دیکھ سکتی ہے ساری دنیا کا تجربہ غلط ہو سکتا ہے میرے نبی کی بات کبھی بھی غلط ارے بولو نہیں ہو سکتا یہ دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے دوستو بزرگوں اللہ اس کے رسول کی باتوں کا یقین جتنا آئے گا اتنی اس کی زندگی عملی بنتی چلی جائے اور اللہ پاک نے ہماری پیدائش کے مقصد کو بتلایا احسن ہم نے تم کو اس کے لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ تم اچھے سے اچھے عمل کر کے لاؤ نماز تو اچھی روزہ تو اچھا اللہ کا ذکر تو اچھا ماں باپ کے ساتھ کا تعلق تو اچھا پڑوسی کے ساتھ احسان کا معاملہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ کی زندگی کتنی اچھی کہ شریعت کے مطابق اگر تمہارا استنجا بھی ہوگا اللہ پاک اس کو بھی دین بنائیں گے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ادیب نے حاتم سے تین باتیں بتلائی ایک یہ فرمایا انیات کا لمبی کرے اس دعوت اور دین کی برکتوں سے اللہ پاک دنیا میں ایسے ماحول کو پیدا کرے گا کہ کیسر اور کسرا کے خزانے مسلمانوں کے ہاتھوں میں فتح ہوں گے دوسری پیشن کو یہ فرمائی ایسا دین اور یقین اور اللہ کے احکامات اور اللہ کے نبی کی سنتوں کی برکتوں سے دنیا میں ماحول پیدا ہوگا کہ دنیا کے اندر امن و امان آئے گا ایک عورت ایک ہزار کلو میٹر دور سے بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے آئے گی سجی سجائی لدی لجائی ہوگی لیکن کوئی اس کی طرف برائی سے دیکھنے والا نہیں ہوگا اور تیسری بات بتلا کر اللہ کے نبی نے فرمایا اس دین اور دعوت کی محنت کی برکت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دنیا میں مال کی فراوانی ہوگی اور دنیا میں کوئی غریب باقی نہیں رہے گا مال لے کر دینے والے چکر لگائیں گے لیکن کوئی اس مال کو قبول نہیں کرے گے ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے لیے بھی برکتوں کے دہانے کھول رہے ارے بولو سب چاہتے ہیں کہ نہیں کون چاہتا ہے اللہ ہمارے مال میں برکت دے ارے بولو ہر آدمی چاہتا ہے بولو قرآم و تقول علیہ برکات من سما اللہ پاک قرآن پاک کے اندر کہتے ہیں ایمان و تقوی والی زندگی ہوگی اللہ پاک کی طرف سے برکتوں کے دہانے کھولیں گے اور برکتیں مال کی کثرت کو نہیں کہتے مال تو تھوڑا ہے لیکن ہمارا کام اللہ پاک آسان کر دے جابر ابن عبداللہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی خندق کے موقع پر جب آپ کے پیٹ پر دو پتھر بندھے تھے جلدی سے گھر گئے اپنی بیوی کو پوچھا کھانے کی کوئی چیز ہے ہاں کچھ جو دو چار آدمی کھا لیں گے ایک بکری کا بچہ چار پانچ آدمی کو دعوت دے دو پوری کارگزاری سنائی اللہ کے نبی کی حالت آ کر کان میں کہنے لگے جابر ابن عبداللہ اے اللہ کے نبی آپ کے ساتھ چار پانچ آدمی کی دعوت دے حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا چودہ سو کا مجمع ہے اور سب کے درمیان میں اعلان کر دیا جابر ابن عبداللہ کے گھر ہماری سب کی دعوت دے اب یہ تو دوڑے جلدی سے اور بیوی کو کہا گزب ہو گیا ابھی کیا ہو گئے تو چار پانچ آدمی کی دعوت اور چودہ سو کا مجمع آ رہا ہے لیکن صحابہ صحابیات اللہ والوں کے دلوں کا یقین یہ ہے بیوی نے پوچھا آپ نے پوری کارگزاری بتلائی کتنے آدمی کا کھانا ہے بتلایا بولے ہاں اب فکر کرنے کی بات نہیں اللہ کے نبی کے ساتھ اللہ کی مدد یقینی ہے تو چار پانچ آدمی کا کھانا کتنے لوگوں نے کھایا بولو چودہ سو نے کھایا ہم سب چاہتے ہیں اللہ پاک ہماری زندگیوں میں برکت دے ارے بولو کون چاہتا ہے ہر سات اور میں آپ کو ایک چھوٹا سا عمل بتلا دوں برکتیں تو دین میں اللہ نے رکھی ہے لیکن حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس عمل کو کوئی کر لے گا اللہ اس کو تین انعام عطا فرمائیں گے پہلا انعام یہ ملے گا اللہ پاک اس کو برکت والی روزی دے گا دوسرا انعام یہ ملے گا اللہ اس کے اور بیوی کے درمیان کی لڑائی جھگڑے کو ختم کر دے گا کون چاہتا ہے کہ میری بیوی کے ساتھ میں سکون میں رہوں ارے بولو ارے بولو سب چاہتے ہیں کہ نہیں اور تیسرا ہر آدمی چاہتا ہے میرا خاتمہ ایمان پر ہو ارے بولو کون چاہتا ہے چھوٹا سا عمل بتلا دوں ارے بولو عمل کرو گے انشاءاللہ ہم سب فجر کی نماز تو پڑھتے ہی ہے فجر کی دو رکا سنت اگر کوئی آدمی اپنے گھر میں پڑھ لے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کو تین انعام عطا فرمائیں گے پہلا انعام یہ ہوگا اللہ اس کی روزی میں برکت دے گا دوسرا انعام یہ ہوگا اس کے اور بیوی کے درمیان کی لڑائی جھگڑے کو اللہ ختم کر دے گا اور تیسرا انعام یہ ملے گا اللہ اس کا خاتمہ ایمان پر فرمائیں گے جب ایک سنت کے عمل کرنے پر اللہ پاک کی طرف سے یہ نعمت ملے گی تو تمام فرائض تمام واجبات تمام سنتیں تمام عبادات معاملات معاشرت اخلاق ایمانیات پھر سنت مستحبات واجبات آداب پھر ہماری اپنی زندگی پھر اپنی بیوی بچے پھر اپنے رشتے دار پھر اپنا خاندان پھر اپنا گاؤں اپنا شہر اپنا ضلع اپنا صوبہ پھر پوری دنیا پھر قیامت تک آنے والے انسانوں کی زندگی میں اللہ حقیقت والا دین عطا فرماوے اگر اس محنت کو میں اور آپ کریں گے بولو اللہ پاک دنیا اور آخرت میں کتنی عزت عطا فرمائیں گے تو نیت کرو انشاءاللہ ہم سب محنت کریں گے ایک محنت تو باہر کی نقل و حرکت ہے اور ایک محنت مقام پر ہے ابن حاتم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن کر اسلام میں داخل ہو گئے کہنے لگے میں بھی اس موقع پر تھا جب کسرا کے خزانے مسلمانوں کے ہاتھوں میں فتح ہوئے اور ایک موقع آیا حضرت عمر کے زمانے میں ایک عورت یمن سے چلی بیت اللہ کا طواف کیا لدی لدائی سجی سجائی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پوچھنے لگے بہن راستہ ایک ہزار کلو کا ہے اور تو جوان عورت کیا راستے میں لوگوں کو کیسا پایا ہم نعمان کی کیفیت پوچھ رہے اس عورت نے بتلاتے ہوئے کہا امیر المومنین کوئی میرے کو اپنا بھائی نظر آتا تھا کوئی میرے کو اپنا والد نظر آتا تھا اس کے علاوہ میں نے تیسرا رشتہ محسوس نہیں کیا آج دوستوں بزرگوں میں اور آپ اپنی بچیوں کو اکیلا نہیں رکھ سکتے لیکن اس دعوت کی مبارک محنت پر اللہ پاک کا وعدہ ہے اللہ پاک امن و امان کو قائم کریں گے اور تیسری بات یہ فرمائی دعوت عظیمت میں لکھا ہے سن ہزری ننانوے کے اندر عمر ابن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے اپنے ایلچی اور سفرا کو بھیجا افریقہ کے مالداروں سے زکات وصول کر لو جب زکات وصول ہو گئی تو ان لوگوں نے لکھا امیر اس کا کیا کرے بولے وہیں کے غریبوں کو تقسیم کر دو اب یہ جانے کہ چلو تقسیم کر دے وے اور ایک ایک کے پاس گئے بھائی زکات کا مال تم لے لو بولے ہم صاحب نصاب مالدار ہے ہم زکات کے مستحق نہیں کہنے لگے کہ مال لے کر سفیر چکر لگانے لگا لیکن کوئی مال کا لینے والا نہیں ہے پیارے نبی کی بات علی ابن حاتم سے فرمائی لیکن سن ننانوے کے اندر اللہ پاک نے قبول کر کے بتلایا کہ دنیا میں دین کی برکتوں سے اللہ پاک مال کی اتنی فراوانی اور برکتیں عطا فرمائیں گے کہ کوئی زکوٰۃ کا لینے والا نہیں ہوگا اور یہ تو قانون ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان اکنی اپنے مالوں کی زکا پوری ادا کر دے روئے زمین پر ایک آدمی بھی غریب اور فقیر باقی نہ رہے لیکن آج روئے زمین کے اوپر غریب اور فقیر باقی ہے اس کا معنی کیا بولو مسلمانوں کی زکات ادا نہیں ہوتی یہ مبارک محنت کے ذریعے سے اللہ پاک پورے دین کو زندہ کرنے کی طاقت پیدا کریں گے اکثر آدمی ہر سال چار مہینے باہر لگائیں گے تو آٹھ مہینے مقام پر لگائیں گے اور اگر چلا باہر لگائیں گے تو پونے گیارہ مہینے کہاں لگائیں گے بولو مقام پر لگائیں گے تو نیت کرو انشاءاللہ ہم سب مقامی محنت کریں گے کون کون نیت کرتا ہے کریں گے پکی بات کر رہے ہو پانی پر لکیر کے پتھر پر لکیر ارے بولو پانی کی لکیر تو ایک منٹ میں پتھر پر لگی ہے پکے وعدہ کریں گے اور جب آدمی اندر سے پکا ہوتا ہے نا پھر اللہ پاک بھی اس کو پکا کر کے بتلاتے ہیں پہلا پہلا دنیا میں ہر آدمی کے پاس دس پندرہ منٹ اللہ کے دین کے سوچنے کا موقع تو اللہ نے دیا ہی ہے کیسا ہی مشغول آدمی ہو لیکن وہ کہے کہ دس پندرہ منٹ میرے پاس نہیں ہے نہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کی لائن کی تھوڑی دیر کا فکر کرنا اپنے مقام کی ستر سالہ نفلی عبادت سے افضل ہے ایک آدمی دس منٹ پندرہ منٹ فکر کر لے ہمارے محلے کی بے دینی کیسے دور ہو جاوے ہمارے محلے میں مرد اور عورت بچے جوان بوڑھے مالدار غریب پڑھے لکھے ان پڑھ سب کے سب کیسے دیندار اور نمازی بن جاوے ہر گھر میں تعلیم کا عمل کیسے زندہ ہو جاوے ہماری شادیوں میں خوشیوں میں غمیوں میں ہمارے ہر مسئلے میں اللہ کے احکامات اور اللہ کے دین کے مطابق ہماری زندگی گزرے اگر آدمی دس پندرہ منٹ مسجد و جماعت میں بیٹھ کر فکر کر لیتا ہے اللہ کی ذات سے امید ہے محلے میں جتنا دن وجود میں آئے گا ان بیٹھنے والوں کو نیت کے برابر اللہ پاک ثواب عطا فرمائے ارے بولو سستا سودا ہے کہ نہیں اور میں آپ کو ایک اور بات سنا دوں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فی سبیل اللہ تھوڑی دیر ایک محدث نے کسی نے پوچھا کہ تھوڑی دیر جو حدیث کے اندر کیا مراد فرمایا بیس منٹ ایک آدمی تھوڑی دیر اللہ کے راستے میں ٹک جاوے اپنے آپ کو جمع دے وے اپنا بیس منٹ کا وقت لگا دے وے حضور اک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شب قدر رمضان کا مہینہ بیت اللہ مسجد حرام کی جگہ اور حضر اسود کے سامنے عبادت کرے اس پر جتنا ثواب ملے گا اس سے زیادہ خیر کا لفظ پیارے نبی نے فرمایا افضل وہ آدمی ہے جو تھوڑی دیر اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں دے گئے نیت کرو انشاءاللہ روزانہ مسجد جماعت میں بیٹھیں گے ارے بیٹھو گے انشاءاللہ شاء دس پندرہ منٹ ہوتی ہے آج کیا کام ہوا آئندہ کیا کام کرنا ہے ہمارے محلے میں سو فیصد نماز نہیں ہے آدمی کیا کہتا ہے میری مسجد میں میں نے ایک آدمی کو پوچھا تمہاری مسجد میں فجر کی نماز میں کتنا آتا ہے بولے چار صفحے بھر جاتی ہے مو بھر کر آدمی بولتا ہے نا ارے بولے جب دو پانچ لاکھ روپے کما کے لاتا ہے تو اس کی چال بدل جاتی ہے اس کی زبان کے بول بدل جاتے ہیں تو آدمی کے ہاتھ تو ایک لاکھ روپے ارے بولے ذرا لمبا کر کے بولتا ہے کہ نہیں تم لوگ بولتے ہو کہ آنند والے ہمارے سورت میں تو لوگ بولتے ہیں تم لوگ تو سب جنید بغدادی ہے ارے بولے تم لوگ بھی بولتے ہو ایسا ہوتا ہے تو دس پندرہ منٹ دس پندرہ منٹ بیٹھ اللہ کے دین کے تقاضے کے لیے اپنے آپ کو جمانا تھوڑی دیر اللہ کے راستے میں بیٹھنا تھوڑی دیر لیکن پورے محلے کی بے دینی جب بھی دور ہوگی تو اس نے کہا میں نے پوچھا کہ تیری مسجد میں فجر کی نماز میں کتنے ساتھی بولے چار سفید اچھا ایک سب میں کتنے آدمی بولے تیس تو چار سب میں کتنے ہوں گے بولو ایک سو بیس میں نے پوچھا کہ تیرے محلے میں مکان کتنے ہیں مسلمانوں کے بولے تین سو اچھا بالغ مرد کتنے ہیں بولے چھ سو اب میں نے کہا چھ سو بالغ مرد ہے اور ہر بالغ مرد عاقل بالغ پر اللہ پاک نے نماز کو فرض کیا ہے اب چھ سو میں سے ایک سو بیس آدمی آئے کتنے فیصد کتنے ٹکے ہوئے بیس ایسی ٹکے لوگ نہیں ہیں اور آدمی منہ بھر کر کہتا پھر چار آ گئے نہیں میں اور آپ بھی اپنی مسجد کے اطراف میں سوچے مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کو کسی نے پوچھا آپ یہ دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے کیا چاہتے ہیں فرمایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دین کی جس سطح پر چھوڑ کر کے گئے تھے دوبارہ امت میں اس سطح کا دین زندہ ہو جائے اور آپ کے زمانے میں جہاں تک اللہ پاک نے اسلام کو پہنچایا ایک آدمی بھی جھوٹ بولنے والا نہیں ایک آدمی بھی دھوکہ دینے والا نہیں ایک آدمی بھی بغیر نمازی نہیں ایک عورت بھی بغیر پردے کے زندگی گزارنے والی تھی اللہ پاک نے پورا نظام تیئیس سالہ زندگی میں بدل دیا میرے اور آپ کے محلے میں اتنے سال ہو گئے ستر اسی نبے سال ہو گئے لیکن ابھی تک بولو سو فیصد نماز نہیں پچاس فیصد نہیں ہم ایک مرتبہ گئے بزرگوں کے پاس تو کارگزاریاں ہوتی ہے نا چار مہینے کی اتنی جماعتیں چلے کی اتنی تین دن کی اتنی مستورات کی اتنی اور جب زیادہ جماعت نکلتے تو آپ آدمی ذرا بولو اونچی آواز سے ارے بولتا ہے کیا نہیں آپ کے وہاں نہیں بولتے ہمارے وہاں تو بولتے ہیں آپ کے وہاں بولتے ہیں تو مولانا عبید اللہ رحمت اللہ علیہ نے کہا بھائی کمیت کی کارگزاری تو بہت ہو گئی اب تو کیفیت کی بتلا دو کیا پورے ہندوستان میں ایسا کوئی صوبہ ہے جس میں سو فیصد نماز زندہ ہو گئی ہو اب پورے ہندوستان کے لوگ تھے گجرات کے دس بارہ مہاراشٹر کے پندرہ یو پی کے پچیس تمل ناڈو کرناٹک سب موجود تھے اب مولانا عبید اللہ اللہ علیہ نے یہ تقریباً انیس سو اٹھاسی کی بات ہے دعوت کی مبارک محنت کو ساٹھ سال ہو چکے تھے اور آپ نے پوچھا بھائی یہ کوئی صوبہ بتلا سکتا ہے جس میں سو فیصد پوری دن کی بات نہیں عبادات میں نماز روزہ زکات حج معاملات معاشرت اخلاق ایمانیات یہ پانچ شعبے میں سے عبادت اور عبادت میں سے صرف نماز اب مولانا عبید اللہ رحمت اللہ علیہ نے پوچھا بھائی پورے ہندوستان بیٹھا ہے کوئی ہندوستان کا صوبہ بتلا دو ہمارے یہاں سو فیصد نماز زندہ ہو گئی پورا کا پورا ہندوستان خاموش ہے مولانا عبید اللہ رحمت اللہ علیہ نے دوسرا سوال اچھا بھائی پورا صوبہ نہیں بتلا سکتے تو کوئی بڑا شہر بتلا دو بمبئی کلکتہ آباد کوئمبتور مدراس جو سو فیصد نماز پر کھڑا ہو گیا ہو پورا ہندوستان خاموش آپ نے کہا اچھا بھائی کوئی بڑا شہر نہیں بتلا سکتے کوئی بڑا قصبہ ہی بتلا دو بھائی آنند ایک بہت بڑا قصبہ ہے جہاں پچاس ہزار لاکھ مسلمان بتلا دو پورا ہندوستان خاموش اچھا کوئی بڑا خاندان ہی بتلا دو جس میں چار سو پانچ سو بالغ مرد اور عورتیں ہو اور سب کے سب نماز پر کھڑے ہو گئے پورا مجمع خاموش پھر آپ نے کہا دیکھو ہماری محنت تو یہ ہے پھر ایک مثال دے کر یوں کہا کہ ہاتھی جب چلے گا نا تو تھوڑا چل کر مڑ کر دیکھے گا اور خوش ہوگا کہ میں بہت چلا ہاتھی کو کبھی دیکھا ہے کسی نے کس نے دیکھا ہے ہاتھی کو اب ذرا دھیان سے دیکھنا ایک قدم اٹھائے گا پھر یوں دیکھے گا پھر ہنسے گا ماشاء اللہ میں بہت چلا اور گھوڑا اس کی نگاہ ہمیشہ آگے کی منزل پر ہوگی مولانا عبید اللہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہاتھی کی چال مت چلنا گھوڑے کی چال چلنا ماشاءاللہ اللہ چار صفحے منہ بھر کر بولنے لگا ارے بھائی ایک سو بیس نمازی آ گئے لیکن کتنے باقی ہے بولو ارے بولو چار سو اسی باقی پچاس گھروں میں تعلیم ہوتی ہے لیکن پونے دو سو گھر باقی ہے گشت میں پندرہ آدمی آ گئے لیکن پانچ سو پچاسی آدمی باقی ہے تعلیم میں پچاس بیٹھ گئے بہت بڑا پچاس بیٹھ گئے لیکن سارے پانچ سو باقی ہے تو نیت کرو انشاءاللہ ہم سب کس کی چال چلیں گے ہاتھی کی ارے بوڑھو کون نیت کرتا ہے گھوڑے کی چال چلیں گے ہاں۔ میں اپنے گھر میں میں اپنے خاندان میں میں اپنے گلی میں میں اپنے گاؤں میں اگر یہ مجمع نیت کر لے ہوئے تو انشاءاللہ نماز کو زندہ کرنا ہے اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ پاک نماز کو زندہ کر دے معلوم ہے آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھا کر سلام پھیلا کر مسجد نبوی میں دیکھا ایک آدمی نہیں تھے کتنے بولو کون ارے بولو سلیمان کیا بات ہے سلیمان نظر نہیں آتے ایک آدمی ایک آدمی اور اتنا کہہ کر چھوڑ دیا ہم تو چھوڑ دے رہے دیکھو نہیں یار مسجد اور جماعت میں لوگ بھی نہیں آتے بھائی بھائی گرمی میں نماز جلدی ہے تو فجر کی نماز میں لوگ نہیں آتے اتنا کہہ کر ہم چھوڑ دیتے لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ پوری مسجد میں ایک آدمی گیر حاضر آپ کہاں گئے بولو جماعت کو بھیجا کہ خود گئے ارے بولو خود گئے یہ نہیں جاؤ تم آدمی فنا کو اٹھا گیا تم نہیں خود گئے اور پوچھا کیا بات ہے تمہارا بیٹا نظر نہیں آیا ماں نے کہا کہ رات بھر نفلوں میں مشغول تھا فجر کی نماز گھر پہ پڑھ کر سو گیا اور مایا بہتر تھا کہ یہ رات بھر سوتا اور فجر کی نماز جماعت مسجد میں آ کر پڑھتا یہ ہماری دعوت کی مبارک محنت کی منزل ہے ایک سو فیصد دین زندہ ہو جاوے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز یہ تھی ایون قصد دین حیون دین میں کمی آ جاوے اور ابو بکر زندہ رہے اللہ پاک نے ہم تمام کو بھی رجال بنایا ہے نیت کرو انشاءاللہ ابھی سے لے کر دو مہینے تین مہینے ارے رمضان تک انشاءاللہ سو فیصد نماز کو زندہ کریں گے ارے کریں گے انشاءاللہ کون کون نیت کرتا ہے اپنی بس کی محنت کر لو ہر کس و ناقص کو چھوٹے بڑے کو ایک ہی آواز اور کوئی نہیں مانگتے ہیں اتنا کر لو بھائی نماز پڑھ لو بھائی نماز پڑھ لو اگر آپ اتنی محنت کرو گے اور ایک دھن بناؤ گے نا تو انشاءاللہ شاء آپ کی مسجد سو فیصد اللہ پاک نماز آباد کر دے گی یہ ہمارے جو فجر کی نماز اور عام طور پر ہمارا مشورہ فجر کے بعد ہوتا ہے حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کے وقت میں اللہ نے برکت رکھی ہے روزی کمانے والوں کو بھی برکت اور دین کی محنت کرنے والوں میں بھی اللہ برکت رکھے گا اور پانچ دس منٹ بیٹھنا بعض مرتبہ آدمی سمجھتا ہے کہ میں نیا آدمی کیا کروں گا ارے نئے پرانے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے مسجد وار جماعت میں محلے کے جتنے بالغ مرد ہیں یہ سب کے سب مسجد وار جماعت کے افراد ہیں اور بعض مرتبہ بند دروازہ ہوتا ہے ہم لوگ کری کلول میں گئے وہاں کے ساتھیوں نے سنایا کہ پانچ ہزار گھر ہمارے گاؤں میں ایسے ہیں آج تک دعوت کی اور گشت کی اور دعوت کی محنت کی ہوا بھی نہیں لیتا انٹچ اب اس علاقے میں کیسے دعوت کی محنت کے لیے دروازہ کھولنا کیسے داخل ہونا کیسے ذہن بنانا مالے مرتبہ نیا آدمی کو رائے دیتا ہے اور اگر وہ قبول ہو جاتی ہے اور اس کے مطابق عمل کر لیتے ہیں اللہ پاک بند دروازے کو کھول دیتا ہے ارے بولو کھول دیتا ہے کہ نہیں ہمارا ایک ساتھی مثال دے کر کہنے لگا ایک آدمی فور ویلر لے کر اپنی بیوی بچوں کو گھمانے کے لیے گیا اور شام کے وقت میں جب واپس آ رہا ہے تو اس نے دیکھا کہ شام کا وقت ہو گیا جنگل بیابان ہے اور چلتے چلتے اس کی گاڑی میں پنچر ہو گیا اب بالکل بیچ کے اوپر گاڑی کھڑی ہو گئی اس نے سوچا جلدی سے اسپیئر ویل نکال کر اپنا ویل فیٹ کر اکیلا ہے جنگل بیابان میں ہے بیوی بچے ساتھ میں ہے اور کچھ جوخم بھی ہے اس کو کیا کہتے ہیں ارے بولو کیا کہتے ہیں تم لوگ کہہ دو ہمارے وہاں لوگ کہتے ہیں جوخم اپنی ساتھ سے کیا مطلب کچھ روپیے بھی ہے اس کو آدمی اشارہ کرتا ہے اب وہ بڑا ٹینشن میں تھا کہ کیا کرے جلدی سے اس نے بولٹ نکالے پانی کے اوپر رکھے اور اسپیئر ویل لگانے گیا لیکن جلد بازی میں اس کا ہاتھ لگ گیا اس بولٹ پر جو اس نے نکال کے رکھے تھے اور وہ نیچے پانی میں گر گئے اب پریشان ہو گیا انہیں اپنا اسپیئر ویل کیسے فیٹ کروں سامنے سے ایک سائیکل والا آیا اس نے کہا بھائی صاحب بہت ٹینشن میں ہو کیا میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں اس نے کہا بھائی صاحب تو سائیکل والا میں فور ویلر والا تو نیا میں چار مہینے والا ارے بولو تو سائیکل والا اور میں فور ویلر ارے بھائی صاحب تم تو میں تمہاری مدد کر دوں آدمی کو نشہ ہوتا ہے نا مال کا نشہ فور ویلر کا نشہ اور کہنے لگا کبھی تیرے باپ نے گاڑی دیکھی ایکسیلیٹر خبر ہے کس کو کہتے پلس کس کو کہتے خبر ہے وہ کہنے لگا بھائی صاحب اگر تو کہے تو لیکن یہ تھک گیا تھا مجبور تھا اچھا چل میری کیا مدد کرے گا اچھا تیری پریشانی بتلا کیا ہے بولے میرے کو چوتھا ویل اپنا فیٹ کرنا ہے ایکسٹرا جو اسپیئر ویل ہوتا ہے اور اوپر کے بولٹ پانی میں گر گئے اب بغیر بولٹ کے میرا ویل فٹ کر کے تو بتلا دے اس نے کہا یہ تو بہت آسان ہے ارے یار میں ٹینشن میں ہوں تو میری مزاق گرم ہو پھر وہ کہنے لگا سائیکل والے یہ تو بہت ارے بولو ہماری دعوت کی محنت بھی بولو اور ہمارا پورا دین بھی بولو اب دن سلو آسان اب یہ تو تھکا ہوا تھا ڈوبتے کو ٹنکا بھی مل جائے تو بولو سہارا پکڑ لیتا ہے کہ نہیں اس نے کہا بھائی صاحب میری مزاق مت کر لیں کیا آسان ہے بہت مشکل ہے بغیر نٹ بول کے کیسا فیٹ ہوگا اس نے کہا بہت آسان ہے کیا کہا بولو بہت آسان اچھا کیا آسان ہے تیرے تین ویل میں سے ایک ایک بولٹ نکال دے اور اپنا چوتھا ویل ابھی فیٹ کر دے ٹیمپریری تیرا گاڑا گزر جائے گا ارے بولے ہو جائے گا کہ نہیں اور شہر جا کر چار نٹ بول خرید کر کے چاروں میں ایک ایک فیٹ کر دے تیرا کام گزر گیا اب اگر آدمی یوں کہو کہ میں تو نیا ہوں رائی نہیں دوں اور پرانا یوں سمجھے کہ میں نئے سے رائی نہیں دوں تو باجے بند دروازے نہیں کھل سکتے اس لیے ہمارا نیا پرانا اگر یہ نیت کر لیتا ہے کہ ہم انشاءاللہ روزانہ مسجد و جماعت میں بیٹھ کر ہم اس نیت کے ساتھ کہ ہمارے محلے کی بے دینی اللہ کیسے دور کرے اگر اس کے لیے دس بارہ منٹ بیٹھیں گے تو جتنا دین زندہ ہوگا ہم بیٹھنے والوں کو اللہ پورا ثواب عطا فرمائیں گے نیت کرو انشاءاللہ ہم سب بیٹھیں گے کون کون صبح فجر کی نماز کے بعد یا جو بھی اپنی مسجد میں مسجد جماعت کا وقت ہے بیٹھے گا بولو پکی بات ابھی بھی کچھ لوگ ہاتھ نہیں اٹھا رہے اور کچھ آدھا اٹھاتے ہیں ٹائم ملے گا تو بیٹھیں گے میں یہ کہتا ہوں اتنا پورا اٹھاؤ کہ اللہ پر سو فیصد ہم سب کو قبول کر لیں کتنے عمل ہو گئے ارے مقامی کتنے عمل ہو گئے ایک کتنا مسجد و جماعت میں بیٹھنا ایک عمل ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ایمانی اور روحانی ترقی کرنی ہے پانچ عملوں کی پابندی کر لو نیت کرو انشاءاللہ پانچوں عمل ہم سب کریں گے اور اب تک جو ہو گیا ہو گیا اللہ سے معافی مانگیں گے اپنے آپ کو بہت ہوشیار سمجھتے تھے کہ ارے ہمارے کو کیا مقامی محنت کی ضرورت ہے ہم تو سال کا چلہ لگا ہی دیتے ہیں میں کہتا ہوں ایک چرواہا بکری کا چرانے والا بکری نے بچے دیے تو بکری چلی جاتی تھی اپنے بچے کے پاس یہ چرواہا بکری کو پکڑ کے لایا اور بڑی تیزی کے ساتھ مضبوط اپنے باہوں میں پکڑ کے رکھا تھوڑی دیر ہوئی کہ بکری کو موقع ملا تو پھر بھاگ گئی پھر اس کے پیچھے پیچھے دوڑا پھر بکری کو پکڑ کے لائے ایک بڑے میاں اوپر کھڑے کھڑے دیکھ کر کہنے لگے او میرے بھائی تیری محنت غلط لگ رہی ہے اس نے آنکھیں نکال کر کہا بڑے میاں بیس سال سے میں بکری کو چراتا ہوں اچھا محنت کر لے پھر وہ بکری کو پکڑ کے لایا تھوڑی دیر ہوئی کہ بکری چھوٹ کر کے بھاگ گئی اب پسینہ ہو گیا دوڑنے میں تھک گیا بکیا بکری سنبھال دے سنبھال دے آخر میں بڑے میاں نے کہا میری بات مان لے تبلیغ والے کہتے ہیں نا کہ ہماری بات مان لو ارے بولو نہیں یار کہ ہر سال کے چار مہینے لگا لو روزانہ کے آٹھ گھنٹے لگا لو اور مہینے کے دس دن لگا لو عام صحابہ کرام کی ترتیب تھی وہ بڑے میاں کہنے لگے بھائی صاحب تیری محنت غلط ہے تو دنیا کی محنت کرتا ہے اور دین کی محنت چھوڑ دیتا ہے تو تیری دنیا میں ٹینشن پرابلم مسائل مشکلات بے برکتی ہے اگر تو دین کی محنت کے ساتھ دنیا کمائے گا اللہ پاک اس میں برکت عطا فرمائے اور میں تو کہتا ہوں آمال اور مال آمال میں تو مال ہے علیف این مین علی لام امال میں کیا ہے بولو لیکن مال میں آمال ہے اگر عمل کی محنت کرو گے تو خود بخود مال مقدر کا برکت والا دیں تو بڑے میاں کہنے لگے بھائی صاحب میری بات سن لے اب وہ تھک تو گیا تھا بکری بار بار بھاگ جاتی تھی اچھا حاجی صاحب جب آدمی تھک جاتا ہے نا پھر آتا ہے اب تم کہو تو چار مہینے کل ہمارے ایک ساتھی کے مولانا نے تشکیل کی مولانا ابھی ایسا جاؤں گا میں ایسا جاؤں گا کہ تم دیکھتے رہ جاؤ بولا کہ ایسا میرے کو نہیں کرنا تو ابھی چار مہینے چلا اور ہمارا میاں محمد چاچا اللہ ان کی خبر کو نور سے منور کرے ایک مرتبہ کہنے لگے میں نے ایک جوان کی تشکیل کی اس نے کہا امیر صاحب میرا کارخانے کی بہت مشغولی ہے اور اب تھوڑا ٹائم چھوڑ دو ایسا میں جاؤں گا ایسا جاؤں گا کہ تم یاد کرو ٹھیک ہے دو مہینے کے بعد اس نوجوان کا انتقال ہو گیا امیر صاحب کا فون آیا میں گیا امیر صاحب کہنے لگے جنازے کے پیچھے چل کر کہ اس نے دو مہینے پہلے میری تشکیل پر یہ کہا تھا ایسا جاؤں گا ایسا جاؤں گا کہ تم دیکھتے رہ جاؤ گے آج میں دیکھتا ہوں کہ اس کو کوئی موقع نہیں ملا میں اور آپ اللہ کے دین کی محنت کو غنیمت سمجھے اور نیت کرو انشاءاللہ پانچوں عمل پابندی کے ساتھ ہم سب کریں گے کرو گے انشاءاللہ بہت بڑی خیر اللہ پاک وجود میں لائیں گے تو وہ بڑے میاں کہنے لگا بھائی صاحب میری بات مان لے اچھا سنو ہم لوگ آسٹریلیا میں گئے ایک آدمی رات کے بارہ بجے آیا اور زور سے اپنا بستر ڈالا اور خود بھی نیچے گرا کیا ہوا بولے بتیس سال سے میری تشکیل ہو رہی تھی لیکن میں سمجھا کہ دنیا کما کر میں اپنے مسائل کو حل کر لوں گا لیکن بغیر دین کے میرے مسئلے حل نہیں ہوئے آج میرے کو یقین ہو گیا اور میرے کو نیند کے درمیان میں یہ بات آئی اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیری زندگی دنیا اور آخرت میں کامیابی ہو تو جا دین کی محنت کر کے دین زندگیوں میں لا اب میں آیا ہوں تھک کر کے اب تم چار مہینے کہو تو چار مہینے اور آٹھ مہینے کہو تو آٹھ مہینے لگاؤ لیکن میں اور آپ میں اور آپ نیت کرو انشاءاللہ خوشی سے دعوت کی مبارک محنت کا کام کریں گے ہاں ہمیں تھکانے کی ضرورت نہیں کہ تھک کر کے آدمی آ جائے تو بڑے میاں کہنے لگے تیری محنت غلط ہے دین کو چھوڑ کر دنیا کی محنت بولو ارے بولو دین کو چھوڑ کر دنیا کی محنت صرف غلط ہے وہ کہنے لگا تو اس نے کہا اچھا بھائی صحیح محنت بتلا دے اس نے کہا تو بکری پر محنت کرتا ہے بکری کی محنت چھوڑ دے جا بچے کو اٹھا کے لیا اب وہ چرواہا بکری کے بچوں کو اٹھا کے لائے تو بکری خود بخود بولو ارے بولو پیچھے پیچھے چلنے لگی پھر وہ بزرگ کہنے لگے بکری تو دنیا ہے بکری کیا ہے بولو زور سے بولو نا اور بکری کا بچہ دین ہے جب تم دین کی محنت کرو گے تو دنیا خود بخود اپنی مقدر کی بکری کا بچہ دین ہے اس نے اس کو دین کو اٹھا لیا تو بکری دنیا خود بخود بولو اس کے پیچھے آئے تو نیت کرو انشاءاللہ پانچوں عمل پابندی کے ساتھ کریں گے پہلا عمل مسجد و جماعت میں بیٹھنا دوسرا عمل ڈھائی گھنٹے لگانا کتنے گھنٹے بولو دو گھنٹے بولو نا دو گھنٹے انتیس منٹ اور سے سیکنڈ ہسو مت بولو دو گھنٹے انتیس منٹ اور سائنس سے کریں اس کو کیا کہتے ہیں ڈھائی گھنٹے مجھے مرتبہ بیوی پوچھتی ہے کہ کہاں گئے تھے ڈھائی گھنٹے میں گیا تھا اور لگا کے آیا آدھا گھنٹہ ایسا ہوتا ہے تمہارے وہاں ہوتا ہے ہمارے وہاں ہوتا ہے آپ کے وہاں ہوتا ہے اچھا کوئی دوست کہاں ہے تو میں ڈھائی گھنٹے میں ہوں ابھی دس منٹ میں آتا ہوں ابھی نماز پڑھ کے نکلا ہی اور فون کہاں ہے میں ڈھائی گھنٹے اچھا تو ابھی دس منٹ میں آتا ہوں تو اس کا اس کے ڈھائی گھنٹے کتنے منٹ کے ہو گئے ہم کہتے ہیں دو گھنٹے انتیس منٹ اور سائنس سیکنڈ نیت کرو ہم سب ڈھائی گھنٹے لگائیں گے لگاؤ گے انشاءاللہ شاء آپ کہو گے کہ ہمارے پاس کہاں وقت ہے ایک ڈاکٹر صاحب میرے کو ملے بولے تم مولانا ڈھائی گھنٹے کی تشکیل اوروں سے کر لو ہم ڈاکٹروں کو چھوڑ دو کیا بات ہو گئی بولے میں تین کلینک رکھتا ہوں دو کلینک اور ایک وزٹ آج کل ہوتی ہے نا ارے بولو ایک دھندا ہر ایک کو اچھا نہیں لگتا تو سائڈ بزنس دو تین چار ہمارے ساتھی کہتا ہے اب تو یہ دو تین چار دھندے کرنا فیشن ہو گئے ایک موبائل اچھا نہیں لگتا ارے بولو ایک سم کارڈ اچھا نہیں لگتا تو کتنے ایک فور ویل اچھی نہیں لگتی گھر کے جتنے افراد ہیں اتنی ارے بولو ہوتا ہے کہ نہیں تم تو ایسے بزرگ بن گئے کہ جیسے آج کے دو ہزار انیس میں ہو ہی نہیں ارے دو ہزار انیس میں ہم چلتے ہیں وہ فور جی نے فائیو جی کا زمانہ چل رہا ہے ارے بولو تو نیت کرو انشاءاللہ شاء ڈھائی گھنٹے ہم سب لگائیں گے ایک آدمی ہاں تو ڈاکٹر نہیں ہوں کہا کہ میں صبح نو بجے کلینک میں جاتا ہوں بارہ بجے چھوٹتا ہوں میں نے کہا تین گھنٹے ہو گئے بولے ہاں پھر بولے ایک جگہ میری دو گھنٹے کی وزٹ ہوتی ہے ہوتی ہے نا دوا خانے میں اچھا چلو گر لو تین نے دو پھر شام کو بولے میرا چھ سے نو تین گھنٹے میرا دواخانہ کھلتا ہے لیکن مولانا بات ہی چوروں نے اتنی بھیڑ ہوتی ہے کہ دس بج جاتے ہیں تو کتنے گھنٹے اور ہو گئے چار تو کتنے ہوئے نو نے کہا آپ کتنا سوتے ہو ڈاکٹر صاحب بولے ہم تو کہے کہ کم سے کم چھ گھنٹہ تو تندرستی کی علامت ہے اچھا بھائی چھ گھنٹے گن گئے تو کتنے ہوئے نونے سے میں کہا کھانے پینے میں بولے ہم کہتے نا چبا چبا کر کھانا تو میرے کو کھانے میں دیر لگتی ہے تم سب کو ایک گھنٹہ لگے تین وقتوں میں تو میرے کو ڈیڑھ گھنٹہ اچھا بھائی ڈیڑھ گھنٹہ گن گیا کتنے ہوئے بولے استنجا اور غسل اچھی طریقے سے میں کرتا ہوں ایک گھنٹہ ہو گیا کتنے ہوئے اچھا نماز تعلیم اور ملاقات میں میرے دو گھنٹے جائے کتنے ہوئے ہاں؟ ساڑھے پھر کہنے لگے ایک بات میں بھول گئے اچھا کیا بھول گئے بولے روزانہ نئی نئی دوا ایجاد ہوتی ہے نا تو اس کے لیے میرے کو روز ایک گھنٹہ مطالعہ کرنا پڑتا ہے اچھا چلو وہ بھی گن لو کتنے ہوئے میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کچھ باقی رہا بیوی بچوں کے پاس بیٹھنا ہاں بولے آدھا گھنٹہ وہ بھی گن لو نا اچھا گن لو کتنے ہوئے پھر بھی کتنے باقی رہ گئے میں نے کہا یہ تین گھنٹے تمہارے ڈھائی گھنٹے سے زیادہ تم کو اللہ نے موقع دیا بولے ہاں یار کان پکڑ لیے میں آج تک بھی سمجھتا تھا آئی ایم بی سی لیکن آج پتا چلا کہ میرے پاس بھی تین گھنٹے جب تین کلینک چلانے والا ڈاکٹر کے پاس وقت ہوتا ہے تو ہمارے تمہارے کو تو اللہ نے بولو آسان کر دیا ہے تو نیت کرو انشاءاللہ ہم سب ڈھائی گھنٹے لگائیں گے اور ڈھائی گھنٹے کو معمولی مت سمجھو بھاجا مطلب آدمی ڈھائی گھنٹے گھر گھر کی ملاقات فرد فرد کی ملاقات اور کوئی موقع ہوتا ہے آدمی سمجھتا ہے کہ ملاقات سے کیا نفع بہت بڑا نفع ہے ایک آدمی کی زندگی بدل جائے گی ایک آدمی جنت اور جہنم کے مسئلے پر اٹکا ہوا ہے آپ کی ملاقات کی برکت سے اللہ پاک اس کو جنت کا مالک بنائیں گے معلوم ہے ہم ہفتہ واری گش کے دن پہلی تشکیل کیا کرتے ہیں بیان کے بعد بولو تمہارا تین دن کی کرتے مفتی صاحب کو پوچھنا پڑے گا پہلی پہلی تشکیل بولو جب زور سے بولو چار مہینے اس کے بعد چل اس کے بعد تین دن اب اس کے بعد پانچ دس منٹ مقامی محنت کی تشکیل ہوتی ہے ارے بولو ہوتی ہے کہ نہیں ایک جگہ سو آدمی تھے مقامی محنت کی تشکیل شروع ہوئی ارے بولو بھائی ڈھائی گھنٹے کون لگائے گا پچاس آدمی نے نیت کر لی کہ ہم ڈھائی گھنٹے لگائے اب کتنے رہ گئے پچاس اب امیر صاحب ہیں جیسے تم لوگ ہو نے ایک پگتیا نیچے اتر گئے جب ڈھائی گھنٹے تو پچاس آدمی نے لے لیے اب اچھا بھائی چلو ڈیڑھ گھنٹہ کون لگائے گا تو ان پچاس آدمی نے ہم ڈیڑھ گھنٹہ لکھائے اب کتنے ہو گئے پچاس اور ان پچاس کتنے باقی رہ گئے ایک لیکن تو تمہارے ایسے چالاک لوگ تھے آنند والے جیسے وہ ایک آدمی کو بھی کو چھوڑے تو نہیں لکھا تھا بولے تم نے ڈھائی گھنٹے اور اس کے بعد ڈیڑھ گھنٹے تم دوسرا ایک پوچھیا اتر جاؤ تو میں بھی لکھا ہوں <laughs> اچھا کتنا لکھا بولے آدھا گھنٹہ اچھا چلو لکھ لو کو پوچھا کیوں آدھا گھنٹہ بولے میں روز احمدآباد رہتا ہوں اور رات کو نوکری کر کے بارہ بجے آتا ہوں تو میں آدھا گھنٹہ دے سکتا اب آپ تشکیل ہوئی کل پہلا دن پیر کا اب یہ نوکری کر کے رات کے بارہ بجے آیا تو نفس نے کہا سب سو گئے مسجد بند ہو گئی تو بھی جا کر سو جانا ارے بولو نفس تو ہمارا وما أبرئ نفسي ان النفس الامارة بالسوء یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بھائی نفس سے تو پناہ مانگنی چاہیے اگر آدمی نفسانی خواہشات کے مطابق چلے گا تو بولو دین کی محنت سے کیا نماز بھی نہیں پڑھ سکے گا تو نفس نے کہا اب آپ سب سو گئے تو بھی جا کر سو جائے لیکن دل نے کہا کہ نہیں تو نے آدھا گھنٹہ لکھایا ہے اور تو امانت دار ہے اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ بھائی ایمان اس کا نہیں جو امانت دار نہیں تو تو, تو ایمان والا ہے تیرے کو تو امین بن کر زندگی گزارنی پڑے گی کوئی نہیں سو کوئی نہیں جگتا ہے تو مسجد کے ہوٹل پر آدھا گھنٹہ لگا دے تو نفس اور دل کی لڑائی ہوئی سمجھ گئے بات کو دل جیت گیا فیصلہ کر دیا کہ آدھا گھنٹہ مسجد کے ہوٹل پر لگاؤں گا ابھی تو بیٹھ گیا بارہ سے ساڑھے بارہ رات کو اللہ اللہ کرتا رہا دعا مانگتا رہا سامنے ایک مسلمان کا گھر تھا لائٹ آن ہوئی ایک آدمی جوان نیچے اترا اپنی فور ویلر نکالی یہ جلدی سے گیا پہلا دن ہے ملاقات کا اس نے کہا السلام علیکم وعلیکم السلام محمد بھائی خیریت سے اور اس کا پہلا مسجد جماعت میں تو بیٹھتا تھا گفتوں میں آتا تھا لیکن ڈھائی گھنٹے اور آدھا گھنٹے کا پہلا موقع اس نے کہا دیکھو بھائی کامیابی اور ناکامی اللہ کے ہاتھ میں عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں بس یہ دو جملے وہ بول سکا ہوتا ہے نا پہلے دن آدمی اعلان میں بولو نماز کے بعد دین کی بات ہوگی جگہ پر دین کے بعد انشاءاللہ نماز ہوگی ارے بولا آدمی الٹا ہمارا وہاں تو ہوتا ہے تمہارا تو نہیں ہوتا ہے نا کیسا ہوتا ہے تو پہلے دن آدمی دو جملے اب تھوڑی دیر ہوئی کہ یہ واپس آ گیا وہ گاڑی والے نے اپنی گیرج میں گاڑی ڈال دی اور واپس اوپر چلا گیا اس نے سوچا کیا کیا بے وقوبی کا کام کیا اوپر سے آیا لائٹ کھولی گیریج کھولا فور ویلر نکالی اور بغیر کہیں گئے واپس ڈال دیا کئی سالوں کے بعد ملاقات ہوئی اس نے اس کو پہچان لیا اس نے اس کو پہچان لیا ارے میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے اس نے کہا میں تو تم کو برابر جانتا ہوں ارے بولو پہلے دن کی بات تو ہر ایک کو یاد رہتی ہے کہ نہیں ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہے پہلے دن اسکول میں گئے تو کیسی کیسی دھمال کر کے گئے تھے اور پہلے دن دکان پہ ابا نے بٹھایا تو بولو اور پہلے دن شادی ہوئی تو بولو ہر چیز کا تو اس کو یاد ہے اپنی دعوت کا پہلا دن تھا دعوت کا بولے میں تم کو جانتا ہوں اس دن میں نے گیرج سے گاڑی نکالی اور تم نہ کر یوں کہا کہ کامیابی اور ناکامی اللہ کے ہاتھ میں عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں بولے ہاں, ہاں۔ میں سوچتا رہا کہ تم نے فور ویلر نکالی اور واپس کیوں ڈال دی بولے سنو میں کالج کا اسٹوڈنٹ تھا ہر سال کالج کے الیکشن میں میں جیتتا تھا اس سال میں ہار گیا جس سال اپنی ملاقات ہوئی اور میرے کو نیند نہیں آ رہی تھی اور میں نے طے کر لیا کہ اب ہر کل زندگی جینا بہت مشکل ہے میں خودکشی کرنے کی نیت سے مرنے کی آبگات کرنے کی نیت سے میں نیچے اترا تھا لیکن تم نے جو دو جملے کہے کامیابی اور ناکامی اللہ کے ہاتھ میں عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں وہ میرے دل میں بات اتر گئی آج تک میں کامیاب ہوا اللہ کی طرف سے اور اس سال میں ناکام ہوا وہ بھی بولو بس میرے دل میں تو ہماری ملاقاتیں کوئی معمولی چیز نہیں ہے ایک آدمی جنت اور جہنم کے درمیان میں پھنسا ہوا تھا اس ملاقات کی برکت سے اللہ پاک نے اس کو جہنم سے نجات دے دی تو نیت کرو ان شاء اللہ ڈھائی گھنٹے بھی لگائیں گے اور ہر گھر کے ہر فرد کی ملاقات کریں گے ارے کریں گے انشاءاللہ شاء آپ کہو گے کہ ہماری جماعت میں کوئی عالم نہیں ہے کوئی پرانا نہیں ہے تو کیا پانی پینے کے لیے کوئی عالم کو ڈھونڈتے ہو گراہک سے بات کرنے کے لیے کوئی عالم کو ڈھونڈتے ہو کوئی پرانے کو ڈھونڈ ارے جیسی تیسی بھی بات تو اللہ کے دین کے تقاضے کے لیے اگر کوئی نہیں بھی ہے تو ہر گھر کے ہر فرد کی انشاءاللہ ہم سب ملاقات کریں گے نیت کرو انشاءاللہ ہم سب ڈھائی گھنٹے لگائیں گے کون کون لگائے گا پکی بات کرتے ہیں ایک بات اور پوچھ لو ناراض تو نہیں ہوں گے آپ کی ڈکشنری میں ناراضگی کا لفظ نہیں ہے اب تک اب تک دو گھنٹے انتیس منٹ اور سائنس سیکنڈ کون کون لگاتا تھا جلد ہاتھ اٹھاؤ دیکھ لو نہیں ہاتھ اٹھاؤ جو ہے وہ تو اٹھاؤ تاکہ میں گن لوں ایک اور دو تین چار پانچ دس بیس پچاس حالانکہ گزشتہ سال بھی یہ بات ہوئی تھی اور ہم سب نے نیت کی تھی لیکن ہم بھول گئے آج نیت کرو انشاءاللہ بھولیں گے نہیں آپ لکھ لو اپنی ڈائری میں آج سے روزانہ کھانا روزانہ پانی پینا روزانہ استنجا کرنا روزانہ سونا روزانہ نماز بھی پڑھنا اور روزانہ ڈھائی گھنٹے بھی لگانا کرو گے نا ان تیسرا عمل جو روزانہ کرنے کا ہے گھر مسجد کی تعلیم دو عمل دو تعلیم ملا کر ایک عمل ہے ایک بات اور پوچھ لو ناراض تو نہیں ہوں گے ارے بولو ناراض کی تو تمہاری ڈکشنری میں نہیں ہے نا میں پوچھ رہا ہوں ان میں سے اپنی گھر کی تعلیم میں اپنی ذات سے کون کون شریک رہتا ہے ذرا ہاتھ اٹھاؤ نا اب دیکھ لو پچاس سو آدمی اب نیت کرو کہ انشاءاللہ گھر کی تعلیم بھی ہوگی اور ہم اپنی ذات سے شریک رہیں گے نیت کرو انشاءاللہ ہم سب رہیں گے آپ کو معلوم نہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے اللہ اس کے رسول کی باتوں کا مذاکرہ ہوتا ہے وہ گھر آسمان والوں کے نزدیک ایسا چمکتا ہے جیسے دنیا والوں کے نزدیک آسمان کے ستارے چمکتے ہیں ہمارا گھر فرنیچر سے ماربل سے گرینائٹ سے اور دنیا کے کلر سے نہیں چمکے گا بلکہ آمالے دعوت سے چمکے گا اور اگر ہمارے گھروں میں تعلیم کا عمل ہوگا تو جتنے ٹینشن پرابلم مسائل آتے ہیں نا شادی پر اور بچی کے بڑے ہو جانے پر اور بچوں کے جوان ہو جانے پر بچے ضد کرتے ہیں بیوی کہتی ہے شادی میں یہ ہونا چاہیے اتنے آدمی کی دعوت اتنا ولیمہ اتنا کھانا اتنے کپڑے لیکن اگر گھروں کے اندر تعلیم کا عمل زندہ کرو گے ہماری بے دینی کی سوراخ جتنے لگے ہوئے ہیں گھر کی تعلیم کی برکت سے اللہ ان سوراخوں کو بند کر دے گا ورنہ ہمارے گھر میں ہم ہی اپنے گھر سے بے گھر ہو جائیں گے جب بچے جوان ہو جاتے ہیں نا تو بیوی اور بچوں کا گروپ ایک بن جاتا ہے اور میاں الگ ہو جاتا ہے ارے بولو ایسا ہوتا ہے کہ نہیں بچے اور ماں ان کا گروپ بڑا ہو جاتا ہے پھر آدمی تھک جاتا ہے اگر ہم کو بے دینی دور کرانی ہے اور گھروں میں بغیر مشکلات کے بغیر ٹینشن کے اللہ کے اور اللہ کے نبی کی سنتوں کو زندگیوں میں لانا ہے تو نیت کرو انشاءاللہ گھروں کی تعلیم کا عمل زندہ کریں گے حضرت خنسا اپنے چاروں بیٹوں کو اللہ کے دین کے تقاضے پر شہید ہونے کے لیے ابھار رہی بیوی امر ابن جمو ان کے شوہر پیر سے رہے ہیں لیکن ان کو تیار کر رہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لاکھ درخم صدقہ آئے کہیں سے ہدیہ رشتے دار کو خاندان کو پڑوسیوں کو غریب کو بیوہ کو مسکین کو دیتی رہی دیتی رہی دیتی رہی شام کا وقت ہو گیا اور ایک لاکھ درہم ایک دن میں صدقہ کر دیا اس وقت تک ایک لاکھ درہم آج کے کتنے ہو گئے بولو ایک کروڑ ہو گئے سب سب کا کر دیا شام کو باندھی نہیں اٹھا کہ عائشہ اگر ایک درہم بچا لیتی ہم گوشت خرید کر کے پکا کر آج روزہ ہے افطاری میں استعمال کر لیتے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگی اب کیا تانا دیتی ہے پہلے کرتی یاد دلاتی تو ایک دن ہم بچا لیتی کیا مطلب اللہ کے دین کے تقاضے کے لیے اپنی آخرت کو آباد کرنے کے لیے اپنی پیاس بھوک اپنی راحت کو بھی نہیں یاد رکھا اور سب کے سب لگا دیا یہ گھروں کا ماحول کب بنے گا جب گھر کی تعلیم میں ہم سب شریک ہوں گے نیت کرو انشاءاللہ ہم گھر کی تعلیم میں اپنی ذات سے بیٹھیں گے اور اپنے چھ مہینے کے بیٹے کو بھی دودھ پیتے بیٹے کو بھی بٹھائیں گے سلائیں گے ایک وقت طے کر لو ریحال چٹائی بچوں کو کہہ دو دیکھو بچوں چار بجے آٹھ بجے دس بجے کھانے کے بعد ہماری یہ تعلیم کا عمل ہوگا بچے تیاری کر لے ایسے وقت میں موبائل سے بات مت کرو دنیا کی بات مت کرو تعلیم ہوتی ہو اور آپ دوسرا کوئی دنیا کا کام نہ کرو ورنہ بچوں کی زندگی میں یہ بات گی کہ اس سے بھی زیادہ اہم کام تھا اس کے لیے ابو تو ٹیلی فون سے بات کر رہے ہیں ہاں ہمارے اندر کی ناقدری آج ہماری رفتہ رفتہ بے دینی کو کو آگے بڑھا رہی رہی ہے ہے اور مٹا تو نیت کرو انشاءاللہ ہم سب گھر کی تعلیم میں شریک رہیں گے ارے رہو گے انشاءاللہ اور دوسرا عمل تعلیم کا دوسرا جز مسجد کی تعلیم میں ہم سب بیٹھیں گے چوبیس گھنٹے اور ایک گھنٹے میں کتنی منٹ آپ گن لو اتنی تمام منٹوں میں اگر پندرہ بیس منٹ آدھا گھنٹہ مسجد کی تعلیم میں بیٹھ گئے کا نفع بدعمالی کا نقصان ایک عمل پر کیا ایک سبحان اللہ پر کیا ملے گا اگر یہ آپ سنتے چلے جاؤ گے آدمی کو عمل کے دروازے سے ترغیب کے دروازے سے عمل کی توفیق کا دروازہ کھلے گا میں آپ کو ایک بات پوچھوں کون چاہتا ہے کہ میں اندھا ہو جاؤں ارے بولو کوئی چاہے گا کون چاہے گا کہ میرے کو لکوا لگ جاوے نہیں کون چاہتا ہے کہ میرے کو کوڑ کی بیماری لگ جاوے نہیں ہر آدمی نہیں چاہتا حضور ڈاکٹر صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان علاج بتلایا جو آدمی صبح میں تین مرتبہ سبحان اللہ عظیم وبدی کتنی مرتبہ بولو سبحان اللہ عظیم آگے بولو وب ہم اگر اتنا پڑے گا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اندھے پن سے حفاظت کرے گا فالس کی بیماری سے حفاظت کرے گا اور کوڑ کی بیماری سے اللہ حفاظت کرے گا اب جب سنیں گے عمل کریں گے اللہ کے نبی کی بات کبھی بھی غلط ہر آدمی چاہتا ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیمار ہے ان کی چھوٹی چھوٹی پانچ یا سات لڑکیاں ہیں حضرت عثمان غنی پہنچے زندگی کا آخری وقت ہے اس مال کا ہدیہ دے کر اور کا عبداللہ اس کو اپنے جیب میں رکھ لو کہیں آگے چل کر کام آ جائے گا بیدار ہو کر کہنے لگے میرے کو تمہارے مال کی ضرورت نہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جس گھر میں سورہ واقعہ کی تلاوت کی جائے گی اس گھر میں فقر و فاقہ داخل نہیں ہوگا میں نے اپنی تمام بچیوں کو سورہ واقعہ سکھلا دیے اب میرے کو یقین ہے میرے گھر میں کبھی فقر و فاقہ داخل نہیں ہوگا اب یہ فضائی کے اعمال کی کتاب کی تعلیم میں بیٹھ کر جب سنیں گے عمل کرنے کی توفیق اللہ پاک دیں گے تو اللہ کے نبی کی حدیث کی باتیں یقینی طور پر اللہ پاک اس کا نتیجہ لائیں گے تو نیت کرو انشاءاللہ ہم سب ہم سب روزانہ گھر کی اور مسجد کی تعلیم میں شریک رہیں گے اور اس کی محنت کریں گے اگر مسجد میں سو آدمی نماز کے لیے آ گئے پچاس آدمی بیٹھے ہیں تو پہلے تو ان سو کو بٹھانے کی محنت کر لو پھر پورے محلے کے اسی فیصد نماز نہیں پڑھتے ان کو نماز پڑھ لاؤ پھر اس کے درمیان کے اندر ان کو مسجد میں تعلیم میں بٹھانا مسجد و جماعت میں بٹھانا ڈھائی گھنٹے لگوانا یہ ہمارے محلے کی بے دینی کو دور کر دیں گے اور آپ یہ مت سمجھو جب محلے میں آگ لگے گی تو ہمارا گھر محفوظ رہے گا آج بے دینی کی آگ لگی ہے ہاں ہمارے ساتھی کہنے لگا مولانا ہندوستان کے کسی بھی کونے پر کوئی بھی چیز آج وجود میں آتی ہے آج شام کو بارہ بجے سے پہلے پہلے اس کو سورت میں لانا یہ میری ذمہ داری ہے تو جب دنیا کی چیزیں اتنی فاسٹ آ جاتی ہے تو دوستو بزرگوں بے دینی کا سیلاب تو بڑی تیزی کے ساتھ دوڑ رہا ہے آپ نے اگر کوئی عمل کیا پورے محلے میں پتہ چل جائے گا اور ہمارے بچے نوجوان لڑکے لڑکیاں چونکہ بے دینی کے ساتھ زندگی گزاریں گے اللہ کی مدد نہیں ہوگی یہ گھر کی تعلیم مسجد کی تعلیم یہ ڈھائی گھنٹے مسجد و جماعت میں بیٹھنا اپنے محلے کے سو فیصد مردوں کی عورتوں کی فکر کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا یا یو حل نظین انصار اللہ اے ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ تو نیت کرو انشاءاللہ گھر مسجد کی تعلیم میں شریک رہیں گے ارے رہو گے انشاءاللہ کتنے عمل ہو گئے ارے بولو تین کتنے چوتھا عمل چوتھا عمل پورے ہفتے میں ایک سو اڑسٹھ گھنٹے ہوتے ہیں سات دن کے ایک اپنی مسجد کا گشت ایک مشورے سے غیر مانوس علاقے میں جہاں اعمال دعوت نہیں ہے نماز نہیں ہے قرآن نہیں ہے مشورہ نہیں ہے تعلیم کا عمل نہیں ہے جہاں بھی مشورہ دو ڈھائی مہینے کے اندر دوسرا گشت ہمارا بدلے گا یہ دو گشت ایک گشت میں اگر ڈیڑھ دو گھنٹے تو دو گشت ملا کر چار گھنٹے ارے بولو ایک سو اڑسٹھ گھنٹے میں چار گھنٹے لگانا کوئی مشکل ہے نیت کرو انشاءاللہ دونوں گشت کریں گے ارے کرو گے انشاءاللہ امبیا علیہ السلام و کا سب سے بڑا عمل یہ گشت والا عمل تھا نو میں اللہ نے فرمایا انی دعوت قومی و علیہ السلاۃ وسلام ساڑھے نو سو سال تک رات اور دن گشت کرتے رہے گشتے رہے لوگ اپنی کانوں میں انگلیاں ڈالتے تھے ان کی بات کو نہیں سنتے تھے لیکن یہ اپنا عمل کرتے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں مینا میں اوقات میں بازار میں آنے والے قبائل جو حج کے لیے آتے تھے آپ گش کیا کرتے تھے آپ ابو چہل کے گھر میں بھی کتنی مرتبہ گشت کیا ہے یہ نبیوں والا عمل ہے نبیوں کے عمل کے مشابے اور جس کو ریڑھ کی ہڈی کہا جاتا ہے ریڑھ کی ہڈی اگر نہیں ہو آدمی بدن میں لوتھرا بن جاوے فرمایا جیسے بدن کا قیام اٹھنا بیٹھنا چلنا بھاگنا سونا دوڑنا یہ تمام چیزیں ریڑھ کی ہڈی کی برکت سے ایسے ہمارے دین میں گشت کا مقام ریڑھ کی ہڈی کے برابر ہے اور سب سے بڑی بات سنا دوں میں حدیث ارے بولو کچھ کریں گے دونوں انشاءاللہ کون کون نیت کرتا ہے دونوں گش کریں گے آج تک دنیا والوں نے یہ بتلایا ہوا چلے گی ابھی کل ہی میں نے ایک آدمی کو پوچھا میں آج کل ہوا بہت چل رہی ہے بولے آج کے اخبار میں آیا کہ ہوا اور بڑھے گی ہوتا ہے نا سائیکلون زلزلہ ڈرتے کم بولے یہ ہوگا دنیا میں لوگ اس کی پیشن گوئی کرتے ہیں لیکن بولو آج تک اس کا علاج کسی نے بتلایا اب اتنی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے اس کا علاج یہ نہیں کوئی نہیں بن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ جس بستی میں مسجد کے آباد کرنے کی محنت ہوتی ہے آخری رات میں اٹھ کر توبہ اور استفاد کرتے ہیں اور آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں اللہ اس بستی کے عذاب کو موقوف کر دیتا ہے ہمارا گش والا عمل ہماری اس بے دینی اور بے دینی کی وجہ سے آنے والے عذابات سے اللہ حفاظت کرے گا مہنگائی بہت بڑی عذاب ہے مشغولی بہت بڑا عذاب ہے گرمی میں سردی سردی میں گرمی بارش میں گرمی اور گرمی کے دنوں میں بارش یہ تمام بے موسم یہ دوست بزرگوں اللہ کی طرف سے عذاب ہے اس کا علاج میں اور آپ بہت لمبا چوڑا وقت نہیں دے سکتے ہم کمزور ہیں اللہ پاک نے بزرگوں کے دن میں بات ڈالی ہفتے میں دو گشت کر لو اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ پاک اس کی برکت سے عذابات کو دور کر دیں گے اور تمہارے مسائل کو حل کر دیں گے ہمارے ایک ساتھ ایک بزرگ کے پاس آیا کہنے لگا میری بیوی بہت سیریس ہے تم دعا کر دو بولے یہ گش کر دے وقت ہے جا گش میں چلا جا گش کر کے آ کر دعا مانگ لے اس وقت کی دعا تیری اللہ پاک قبول کر لیں گے ہم اس کو معمولی نہ سمجھیں بلکہ خوشی ہو دلہا کیا خوش ہوگا اور عید کے نئے کپڑے پہننے والا نوجوان کیا خوش ہوگا میں اور آپ خوش ہو جاوے آج پیر کا دن ہے آج منگل کا دن ہے آج میری مسجد کا گشت کا دن ہے آج نبیوں والا کام کرنا ہے اللہ والے صبح میں اٹھ کر تحج سے اللہ کے سامنے مانگتے تھے اے اللہ روزانہ ہم تو گناہوں سے اپنا آپ کو بچاتے ہیں اے اللہ آج تو خصوصاً نبیوں والے کام کرنے کا دن ہے اے اللہ تو ہمارے کو گناہوں سے اور زیادہ حفاظت میں رکھنا کچھ لوگ روزہ رکھتے تھے کچھ لوگ صبح سے چلتے تھے سب کا خیرات کرتے تھے خوشی محسوس جیسے عید کے دن خوشی ہوتی ہے اور دلہا کے دن خوشی ہوتی ہے اور حج کے لیے جانے والوں کو خوشی ہوتی ہے اس سے زیادہ خوشی دوستوں بزرگوں اس بات کی ہونی چاہیے آج اللہ کے دین کی محنت کرنے اور نبیوں والے کام کرنے کا موقع اللہ نے ہم کو عطا فرمایا اگر اتنی عظمت کے ساتھ گشت کریں گے اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ ہمارا گشت ہمارے مسائل کو حل کر دے گا دنیا کے فتنے کو ختم کر دے گا اور اللہ پاک دنیا میں ہدایت کو عام کرے گا تو نیت کرو انشاءاللہ ہم سب دو گشت پابندی کے ساتھ کریں گے کرو گے انشاءاللہ کون کون کرے گا پکی بات اچھا دوسرا گشت کون کون کرے گا یہ ذرا کاٹھا ہے نا کیوں کاٹا ہے معلوم عمل نہیں کرتے اس کے لیے کاٹا ہے ایک آدمی کو سائیکل چلانا نہیں آ رہا تو بھی یار سائیکل چلانا بہت مشکل ہے بہت کاٹا ہے اور ایک آدمی ہوائی جہاز سیکھ کر کے چلانا لگے تو بولو اس کو کھیل ہے کہ آسان ہم نے دوسرا گشت کی نیت نہیں کی عمل نہیں کیا اس کے لیے ہم کو لیکن آج نیت کرو انشاءاللہ ہم سب دوسرا گشت کریں گے کرو گے انشاءاللہ اور پانچواں عمل کتنا عمل ہو گئے دیکھو میں نے جلدی اس کے لیے پورا کر دیا تاکہ ابھی کچھ عمل باقی ہے چلے تو نہیں جاؤ گے نا ارے بھائی جاؤ گے تو نہیں نا کون کون جائے گا ذرا ہاتھ اٹھا دو سب بیٹھو گے سب بیٹھو گے ارے ہاتھوں کو ہاں اس لیے کہ لکھانوں سے ونچانوں معلوم ہے ایسا بولتے تم لوگ آج تم سب لکھیں گے کہ بھائی کب تین دن لگاؤ گے کب ڈھائی گھنٹے کب گز کب تعلیم اور یہ اللہ کے دربار میں جائے گا اور اللہ پاک قبولیت کی محل لگا دے گے اور جب اللہ قبول کر لے بولو دنیا کی کوئی بارڈر ہم کو ٹیسٹ کر سکتی ہے ارے ویزا مل جائے اس کے بعد کوئی بارڈر ہم کو روکے گی اگر اللہ کی طرف سے پروانہ مل گیا جاؤ جو تم نے نیت کی ہو قبول ہے تو پھر دوستوں بزرگوں مشغولی بیوی بچے رشتے دار خاندان تندرستی بیماری گھومنا پھرنا مال دولت کوئی چیز ہم کو نہیں روکے گی بلکہ ایک آدمی کی ملاقات ہوئی کہنے لگے بتیس سال ہو گئے میری کبھی گشت میں ناگا نہیں ہوا ہمارے ایک بزرگ کہنے لگے ایک مرتبہ میں یو پی کی ٹھنڈی کی رات میں آیا بھوک لگی تھی بیوی نے رات کے بارہ بجے گرم گرم کھانا کھلایا اور پہلا لقمہ میں نے اٹھایا اور میں نے بیوی کو پوچھا آج گھر کی تعلیم ہوئی تھی بیوی نے کہا مہمان آئے تھے کچھ مجبوری تھی کھانا پکانے کی آج کی تعلیم چھوٹ گئی وہ بزرگ نے اور کچھ نہیں کیا ناراض نہیں ہوئے جایا نہیں دی اپنی بیوی کو برا بنا نہیں کہا تو ٹیڑھی پسلی سے ہی پیدا ہوئی آپ نے کھانا چھوڑ دیا میں نے بہت منت سماجت کی آج بھول ہو گئی آئندہ کبھی ایسا نہیں ہوگا نہیں کوئی بات سو گئے کہ ہمارے گھروں میں ساری دنیا کے چرچے ہو اور اللہ اس کے رسول کی باتوں کا مجاگرہ نہ ہو بس سو گئے وہ کہنے لگے اس دن سے لے کر آج انتیس سال ہو گئے میرے گھر میں کبھی تعلیم کا ناغا نہیں ہوگا یہ ترتیب ہے دنیا میں اپنے بیوی بچوں کو یا ایمان اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ تو یہ یہ اعمال کے ذریعے سے ہمارے بیوی بچوں کی زندگیوں میں دین آئے گا اور جب دین آئے گا اللہ جہنم کی آگ سے بچائے گا تو نیت کرو انشاءاللہ پانچوں عمل پابندی کے ساتھ کریں گے پانچواں عمل تین دن لگانا کتنا دن لگانا بولو تین دن اتنا زور سے مت بولنا تین دن جب بہت چار مہینے ایک آدمی کو مشکل لگتا ہے کہاں گئے تھے چار مہینے اتنا آسان بول دینا تاکہ ہلکا لگے کہ نہیں چار مہینے تو ہر آدمی لگا سکتا ہے ایک آدمی تیس دن کاروبار کرے کتنے دن بولو کماوے ملازمت فیکٹری کھیتی باڑی مزدوری اللہ کتنے دن کی روزی دیں گے تیس دن کی ارے بولو اگر اس نے تیس دن محنت کی تو اللہ کتنے دن کی روزی دیں گے یا بولو نا ایک آدمی تین دن اللہ کے راستے میں گیا اور ستائیس دن کاروبار فیکٹری ملازمت مزدوری کی اللہ کتنے دن کی روزی دے گا ارے بولو تیس دن ایک آدمی دس دن اللہ کے راستے میں گیا اور بیس دن فیکٹری دکان ملازمت مزدوری اس نے کی بولو اللہ کتنے دن کی روزی دیں گے کیا زور سے بولو نا اندر اتارنے کی ضرورت تو ایک آدمی تیس دن محنت کرے تیس دن کی روزی اور ایک آدمی تین دن اللہ کے راستے میں جاوے ستائیس دن کاروبار اور ملازمت فیکٹری کرے اللہ پک تیس دن کی روزی دے تو عقل مند پہلا کہ دوسرا ارے بولو تو تم دوسرے میں بنو گے کہ پہلے میں بنیں گے دوسرے میں کون کون تیار ہے اپنے آپ کو بنانے کے لیے کیا مطلب ہر مہینے کے تین دن پابندی کے ساتھ لگانا اور میں آپ کو اور بات سناؤں من جا میرا حسنت فل ہو اشرو جو ایک لے کر آئے گا اللہ ایک کے دس دیں گے ایک کے کتنے دیں گے بولو تو جو تین دن لگائے گا اللہ کتنے دن کا ثواب دیں گے پھر دوسرے مہینے میں تین دن لگائے گا اللہ کتنے دن کا ثواب دیں گے یوں کرتے کرتے گیارہ پونے پونے گیارہ مہینے دیا اور چلا چار مہینے اللہ کے راستے میں اگر ہر مہینے تین دن لگائے تو پوری زندگی دعوت کی مبارک محنت میں اللہ پاک اس کا شمار فرمائے ارے بولا ہے کہ نہیں اور ایک آدمی تیس دن محنت کرو تیس دن کماوے اور ایک آدمی ستائیس دن محنت کر کے تین دن اللہ کے راستے میں جا کر تیس دن کی روزی لے ہوئے عقل مند تو یہی ہے ایک جگہ میں نے بات کی ایک آدمی کہنے لگا مولانا تم تو مہینے کی بات کرتے ہو میں تو سال میں تین دن کماتا ہوں اور اللہ پورے سال کی روزی دیتا ہے آپ کے یہاں ایسا ہے ہمارے سورت میں ہے ایک جگہ میں نے کہا تو ایک آدمی نے کہا بھائی میرے کو بھی سورت لے جاؤ نہیں یار تو میں بھی تین دن محنت کروں گا اور تین سو ستاون دن بیٹھے بیٹھے کھاؤں گا اور میں تو کہتا ہوں یہ تو ہم لوگ کرتے ہیں ورنہ ہمارے سورت میں ایسی ٹکا لوگ تو ایسے جو بالکل بیٹھے بیٹھے ہی کھاتے آپ کیوں ہے جو محنت کرے گا وہ کھائے گا لیکن جو محنت نہیں کرے گا وہ کھائے گا ہمارے وہاں ایسی جگہ لوگ بولو بیٹھے بیٹھے کھاتے آپ کیا ہے ایک آدمی نے میرے کو پوچھا یار بتلاؤ نہیں وہ کون سی قسم میں کون سی ہے وہ کیا وظیفہ پڑھتے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے کھاتے ہیں میں نے کہا ایک آدمی ہے اس کا نکاح ہوا ایک کے کتنے ہوئے تین بچے ہوئے کتنے ہوئے شوہر اکیلا کماتا ہے بیوی اور تین بچے بیٹھے بیٹھے کھاتے ہیں بیس ٹکا کماتے ہیں اور ایسی ٹکا آپ کیوں آئے آنند میں ہے ابھی نہ کیسے تھے آپ اچھا ایک آدمی کہنے لگا مولانا میرے تو آٹھ بچے ہیں ایک بیوی نو اور میں ماں میں اکیلا کماتا ہوں نو بیٹھے بیٹھے کھاتے ہیں تو میں نے کہا تیرے یہاں تو دس ٹکا کمانے والے اور نیو ٹکا پھر میں نے اس کو سنایا کہ میرے وہاں ایک آدمی تھا اس کے اٹھارہ بچے تھے کتنے بولو بیوی اور شوہر ملا کر کتنے ہو گئے ایک شوہر کماتا تھا اور انیس بیٹھے بیٹھے کھاتے تھے تو کتنے ٹکے کمانے والے ہو گئے اور میں آپ کو سناؤں بعض لوگ تو اس دنیا میں بعض مخلوق ایسی ہے جو سو فیصد بیٹھے بیٹھے کھاتی آپ نے کبھی دیکھا ایلیفنٹ اینڈ سنس نام کی دکان ہاتھی اور اس کے بچوں کی دکان کبھی دیکھی ارے بولو سو سو ٹکا سو فیصد بیٹھے بیٹھے اللہ ان کو کھلاتا ہے کہ نہیں یہ تو ذمہ داری کس کی ہے بولو آدمی کہتا ہے کہ یار میرے کو تو ٹائم نہیں ملتا اور میرے کو تو چھٹی نہیں ملتی ارے تو نیت تو کر لے پھر اللہ کا نظام چلے گا ہمارا ایک ساتھی گیا آفیسر کے پاس صاحب مارے چلا میں جاؤ છે એક દિવસ આવીને આરામ કરીશ એકતાલીસ દિવસની રજા આપી દો اس نے کہا کہ تیری چھٹی تو چودہ بیلنس ہے میں تو چودہ دن کی چھٹی دوں گا لیکن اس کی نیت پکی تھی اس نے دعا بھی چالیس دن کی مانگی اپلیکیشن بھی اکتالیس دن کی دی اب وہ آفیسر قلم چلانے گیا ایک اور چار اور چل گیا کیا بولو چار اور ایک تو قلم چلانا کس کے ہاتھ میں تھا لیکن ہماری نیت کمزور ہے تو کہتے ہیں نا جب آدمی کو ناچنا ہی نہیں ہو تو آدمی کیا کہتا ہے ایسا ہے اگر یہ مجمع نیت کر لیں لوگ کہ ہم ہر سال کے چار مہینے لگائیں گے تو اللہ پاک آسان کریں گے کہ نہیں ہمارے ایک بزرگ تھے گودرا میں انتقال ہو گیا حجی عبد الرحمان کر کے چھپن مرتبہ چار مہینے لگائے میں نے ایک جگہ بات کی تو وہاں سے ایک آدمی نے پرچہ دیا گودرا والا تھا اس نے کہا مولانا اتنا نہیں ہے یہ ہر سال چار مہینے لگاتے تھے چھپن مرتبہ چار مہینے لگے یہ ہر مہینے دس دن لگاتے تھے یہ ہر ہر روز آٹھ گھنٹے لگاتے تھے یہ جب بھی تقاضا آتا تھا تو اپنی جماعت کو لے کر چلے جاتے تھے اور اس کے علاوہ جب بھی موقع ملتا تھا اپنے گھر اور مسجد کے علاوہ کہیں نہیں گئے اور ان کے جنازے کے اندر پورا گودرا بند ہو گیا تھا اور ہزاروں کا مجمع آ گیا آدمی جب نیت کر لیتا ہے تو بولو اللہ پاک تو میں آپ کو بات سنانا تو رہے گئی کہ جو سال میں کتنے دن کماتا تھا تم سب ہر ہر مہینے تین دن لگاؤ گے کون کون لگائے گا اور دھندا سنا دوں میں آپ کو تین دن والا آپ کے یہاں تو نہیں ہے ہمارے سورت میں ہے آپ کے یہاں تو نہیں ہے نا میں نے اس کو پوچھا کہ تم کیا کام کرتا ہے اس نے کہا میں بقرعید کے تین دن چمڑے کا کام کرتا ہوں باقی تین سو ستاون دن بیٹھے بیٹھے کماتا ہوں ارے بولا آپ کے وہاں ہے وہ تو اللہ مقدر کی روزی دینے والا ہے لیکن میں آپ کو پوچھتا ہوں ایک آدمی ٹریفک پولیس کا کام کرے اس کا لباس کون دے گا بولو اس کے جوتے اس کے موزے اس کی ٹوپی اگر آن ڈیوٹی بیمار ہو جاوے تو اس کا علاج اور اگر آن ڈیوٹی مر جاوے تو اس کی جگہ پر اس کے گھر سے بیٹا بھائی وغیرہ لینا یہ ان کا ذمہ ہے کیوں حکومت کا کام گا ایک آدمی اللہ کا کام کرے گا تو کیا اللہ اس کو روزی نہیں دے گا کیا اللہ اس کی بگڑی بنا دے گا کیا اللہ کا اس کو بھوکا رکھے گا نہیں تو نیت کرو انشاءاللہ آج سے آج سے ہم یہ پانچوں عمل پابندی کے ساتھ کریں گے کریں گے انشاءاللہ ارے کرو گے انشاءاللہ کون کون کرے گا ایک تھوڑی دیر بیٹھ لو چار میں پانچ تم کو میں نے اس لیے بند کر دیا کہ چار میں پانچ کو تم کو چھوڑ دینا ہے میرے اب آپ کو یہاں سے پرچے دیں گے ہر مسجد والے ہلکے والے پھر اس کے بعد اپنی مسجد والے بیٹھ کر کے آپ کے تین دن کون سے ہفتے میں ڈھائی گھنٹے کب لگاؤ گے گھر مسجد کی تعلیم کر یہ پانچوں عمل لکھ کر کے ہم کو جمع کرا دو اللہ کی ذات سے امید ہے اس سال دو ہزار انیس کا ہمارا یہ مقامی مقامی بیٹھنے کا مذاکرہ انشاءاللہ ہماری زندگی کو آگے بڑھائے گا تو سب بیٹھو گے انشاءاللہ ایک دس منٹ کا مسئلہ ہے بس کیسے دیں گے اچھا ایک کام کرو ایک ایک ساتھی یہاں آ جاؤ میرے پاس کھمبات کا ایک اسلام پورا کا ایک تاراپور کا ایک سوجیترا کا ایک چانگا ناپا موگر نڑیا کپڑ ون ڈاکور مرکز بسم اللہ اسماعیل نگر نوتن نگر اور انامی زور ایک ایک سائٹ یہاں آ جاؤ آپ کی مسجد کے متعلق آپ کو دیں گے اب وہاں جا کر اپنے اپنے ہلکے کے اعتبار سے بیٹھ لیں اپنے بیٹھ جاؤ یہ لال شرٹ والے کو بٹھا دو او بھائی ابھی نہیں جاؤ اپنے اپنے ہلکے کے اعتبار سے یہ جی یہ بھائی جہاں بیٹھے ہیں آپ کا ہلکا جاؤ بیٹھے الگ الگ بیٹھے W W W dot dot com آف